محمد بن فضیل نے عاصم سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی کہا میں حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے ملا انہوں نے کہا اس نے سچ کہا ابو معبد رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اٹھائیس